دعوت خطاب دے رہا ہوں اپنے والد بزرگار ڈاکٹر دین محمد فریدی صاحب نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دروسری پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محترم مولانا غازی عبدالرشید صاحب آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک علمی مسئلہ بتا رہے تھے اور میرے ذہن کی پرواز انیس سو تہتر پر جا رہی تھی جب بھٹو کے پیپل پیپل پارٹی قادیانیوں کے تعاون سے کامیاب ہوئی تو قادیانیوں کے اور چھوڑ بہت نرالے تھے ہر قسم و کس سے بحث مناظرہ گلی گلی کوچے کوچے میں دیہات میں رہتا تھا یہ بات آپ کو یہ گفتگو سنا کر کے پھر میں کچھ آپ کو ایک نئی طریقہ کار کی گفتگو دوں گا کہ میں بکھر میں آج قادیانیت کیوں نہیں اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے میں نے گفتگو کرنی ہے تقریر علماء نے کرنی ہے یہ گفتگو آپ کو بتا دوں کہ قادیانیت اور حیات عیسیٰ قادیانیوں کا علم سے کوئی تعلق نہیں میں آیا تو ایک دکان پر بحث ہو رہی نیمت وفی کا برافی کا وہ کہہ رہا باب نہیں وما کہتا لوں وما سالب ادھر وہ ایک رازبوت ایک مرزائی میں نے برابر کے دکاندار سے پوچھا بھئی کیا بات ہے کہنے لگے یار تین دن ہو گئے اس مرزائی نے تنگ کر رکھے یہ نام نہ چین لینے دن نہ کچھ اور وہاں کا ایک دو تین اہم آفیسر مرزائی میں نے کہا میں تمہیں تماسہ دکھاؤں میں جا کر کے بیٹھ گیا میں ہوڑے جے اس کے ہاتھ لایا گوڈے نال میں کیا یار ایک ہی گل ہے میں نے حضرت دالندری کی جو میرے بیٹے نے کہا حضرت دالندری کی تربیت میں کئی بات کیا کہ جو جی، کچھ نہیں میرے سادہ سا بات دوتی میں پائی ہوئی یار میں کیا سانو بھی پلے پا دو یار کچھ جٹ ہے چل رہے ہیں تو جو یہ لمبی لمبی رکاتا پڑھ رہے ہو روکو پڑھ رہے ہو کیا ہے یہ وہ جی کچھ نہیں جی اصا ہم دیا دے سننی ہے میں کہ یار یہ داس یہ فرق کیا ہے احمدی تے سنی دا جی کچھ نہیں جی ایسا کہ نہیں علیہ السلام فوت ہو گئے کہ نہیں زندہ میں کہ فوت ہو گئے دعا کر لیں میرے ساتھ ایک اہل حدیث بھی تھا اس نے بھی وہ میں نے جاندہ سی اس نے کہا رنگی مارنی ہے میں کہ دعا کر اے علیہ سواب پہنچایا دعا ہو گئی اس نے بھی ہاتھ اٹھا دی ہاں بھئی اگے کیا ہے کہنے جی حضرت مرزا صاحب مسیح مہود ہے میں کہ وہ کیوں ہے میں کہا وہ کیوں حضرت یہ صاحب میں تو کہتا تو کیوں ہے میں کہا وہ کیوں ہے وہ میں ہوں وہ کہتا وہ کیوں ہے میں کہ میں وہ کیوں ہے میں ہوں میں نو میں نو مر گیا تو مرزا سرخاب دے پر گیا مرزا سرخاب وہ بیچارہ چکر ہی میں کیا گل سنے مرزا دعویٰ کیتا محمدی بیگم میرے نکاح چاہے گی نہ آئی تو میں جھوٹا نہ آئی تو میں جھوٹا محمدی بیگم نو لے گیا سلطان احمد مرزا نے دعویٰ کیا ڈھائی سال ہی مرے گا مرزا مر گیا چھبی مئی انیس سو آٹھ کو سلطان احمد فوت ہوا انیس سو چالیس کو وہ اس سے نکاح ہی رہی وہ مرزا وہ آئی کو نہیں اسے نکاح ہی تو وہ جھوٹا ثابت ہوئے کہ میں دعویٰ کیتا میں کیا میری ملویر میرے نکاح چاہے گی میں خدا دی قسم میرے بچہ دی ماں جا کے پتہ کر لا جیتا دعویٰ سچا اس مسیح مہود من جیتا جھوٹا انہوں من جھوٹا دے وہ دیکھے آسے پاس ایک نے پوچھتا ہے بھائی یہ ڈاکٹر دین امن تو نہیں ہو ایک نے کہا دیا وہ یا جوتے اٹھائی خدا کی قسم دکان ہی جو ایسا نسیا جی میں تیر کمال ہی جاندہ واپس نبھل کے آئے او میاں مرزئی کوئی علمی مسئلہ نہیں یہ ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں یہ صرف مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے ہے یہ ایک ففت کالم ہے جو گرگٹ کی طرح رنگ تبدیل کر کے یہود و نصارہ ہنود ہر کفر کی ایڈنٹی کرتا ہے بات سمجھ رہے ہو کوئی علم سے تعلق نہیں کوئی قرآن و حدیث سے تعلق نہیں میں آخر میں آپ کو دیکھ بتا دوں گا کہ مرزا مرزا خود مرزا غلام احمد کو جھوٹا سمجھتے اور تمہیں وہ دلیل دے دوں گا کوئی مردائی اگر تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا تو کہہ دینا کہ بابا داڑھی والا چٹی داڑی والا جھوٹ بول رہا مگر میری دلیل سن لو مرزیت کوئی مذہب نہیں مرزیت ہر کفر کا ففتھ کالم کا ایجنٹ ہے جو کفر آ جائے اس کی اس کی جنٹی کر لے گا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اسلام دشمنی قادیانیوں کی گٹی میں ہے اور سنو تمہیں یہاں آتے ہو خرچے کرتے ہو ہزاروں خرچے کرتے ہیں مگر یہاں سے یوں ہی جھاڑ کے چلے جاتے ہو طریقہ کار سیکھو کہ کام کیسے کرنا طریقہ کار سیکھ کے جاؤ کام کیسے کرنا ہر باطل کی بنیاد جو ہے میرے دوستوں وہ فحاشی اریانی اور بدماشی پر ہے ہر باطل کو اٹھا کر کے دیکھ لو انہوں نے فحاشی اور یعنی کو عام کیا مرزیت کی بیت فارم میں بھی یہ ہے شک علماء بیٹھے ہیں کہ تو نے جان مال عزت آبرو سلسلے کی ترقی کے لیے قربان کر دیں گے کیوں بھائی مبلغین یہ ہے اور اس کو وہ جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں مرزئی بھی فہاسی پھیلانا یہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں ان کی کتابیں پڑھ لو ان کے گھر کے حالات دیکھ لو ہر فحاشی کو ہر فوہش کو زانی شرابی کو مرزائی سینے سے لگائے گا کسی نیک آدمی کے قریب نہیں جائے گا نیکی تو ان کے ہاں گزرتی نہیں کیوں وہ نیکی جو ہے وہ مسلمانوں کے گھروں میں ہے نیکی مسلمانوں کے گھروں میں شیطان کے چیلوں کے اندر نہیں کسی دور میں وہ تبلیغ مرزیت کرتے تھے دلائل دیتے تھے آپ پرسوں کا روزنامہ اسلام پڑھ لو حضرت مولانا اللہ وسا صاحب دامت برکات ہم نے تو ہماری بہت بڑی رہبری کی ہے مگر میں اب بھی ان کے گھٹنے پکڑ کے آیا ہوں چند فکرے ہیں میرے مرکزی نازی میں آلہ کے درویش کونے میں بیٹھا ہے اگر ان فکروں پہ پرسوں کے روز نامہ اسلام کے حضرت مولانا عزیز الرحمان جالندری کے کالم کو پڑھ کر کے یہ مبلغین اس راستے سے کام کریں تو مرزیوں کو واپس پہنچایا جا سکتا ہے مرزیوں نے رنگ تبدیل کر لیا ہے اور حضرت جالندری نے یہی بات ہمیں سمجھائی ہے اور اتفاق کی بات کہ اس سے ایک دن پہلے میری وہاں ٹکر بھی ہو گئی بکر میں مرزیت اب این جی اوز کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہے مرزیت نے تبلیغ مرزیت کی اتنی بات کرنے نہیں کیونکہ بدنام ہو گیا ہمارے گھر جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اور جرا ہو سنبھالتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ جی احمدیت یا مرزا پٹھا مرزیت کی گل کرتا جڑا ٹٹی چ مریا وہ گل کرتا اس جگہ شرمندہ ہے اور ان مبلگین نے گھر گھر جا کر کے کتابوں سے ان کو اور پکا کر دیا مسلمانوں کو اب وہ این جی اوز کی دور میں شکل میں آ گئے ہیں امداد کی شکل میں آ گئے ہیں ان کی پشت کے اوپر یہود و نصارہ کی تمام این جی اوز ان کے ذریعے آ گئی ہیں اور ان این جی اوز نے اس وقت پاکستان کے چپے چپے پر امداد کے نام پر ہماری ایمانوں کو خراب کرنا شروع کر دیا مولانا غلام حسین صاحب داما قادریہ میں اجلاس تھا اتوار کے دن تحریک ناموں سے رسالت کا وہاں جو اٹھے وہی کہے کہ جو اٹھے وہی کہے کہ سلیمان تاثیر کے الفاظ جو ہیں اس نے کالا قانون کہہ کے مرتد ہوا وہ کالا قانون کہہ کے مرتد ہوا جو اٹھے وہی اتفاق سے ایک کا نیا زمانہ رسالہ مجھے جاتے ہوئے مل گیا جب میں میں اجلاس جا رہا تھا اس کی جا کے پلٹا اس نے بھی ناموز رسالت کے قانون کو ظالمانہ کہا اسلامی قانون کو ظالمانہ کہا قرارداد مقاصد کو ظالمانہ کہا میں نے کہا جناب تم ایک سلیمان تاثیر سے کہتے ہو وہ واصل جہنم ہوا غازی ممتاز قادریوں نے ہمارا ایمان زندہ کیا مگر تمہارے گھروں کے اندر سلیمان تاثیر کے چیلے موجود ہیں ان کو کیوں نہیں کہتے یہ میرے پاس ثبوت ہے کھلبلی مچ گئی بڑے اہم لوگوں کے وہ این جی او چلا رہے ہیں میں نے کہا یہ نیا زمانہ یہ لبرل پاکستان یہ یہ زہد حق میں میں چیلنج دیتا ہوں یہاں سے کہ یہ سٹال پہ میں ان کا جواب دوں گا یہ بھی تو اس قانون کو ظالمانہ اور کالا قانون کہتے ہیں یہ مسلمان ہو گئے تم ان سے مل کے کھاتے ہو کھڑبلی پڑ گئی جی سارے اجراس میں یہ کیا ہوا باہر نکلا ایک فون کر رہا اس کو کے سربراہ کو کہ جی یہ تیرے خلاف اتنی سخت تقریر کی میں نے کہا اس کو میری چوپ کٹ لو میں سیدھی گل رانگڑو میں رہا ہوں میں پرواہ کوئی نہیں میں کہ جا کہی ہے آگے جناب وہ کھلبلی ہو رہی ایک آ گیا جی کیا کریں جی ہماری مجبوری میں کیا مجبوری ہے کہ جی یہ سات پونڈ جو ہے خوراک دیتے ہیں بچوں کو ہمارے سے لیتے کچھ نہیں میں نے کہا لیتے ہیں وہ کیا لیتے ہیں میں کیا ہمارا انمول ایمان لیتے ہیں ہاں جی یہ بات تو ہے اور تمہارا ایمان خریدا جا رہا ہے رات بھی میں نے مولانا زاہد الراستی سے کہا تھا کہ این جی اوز پہ چلنا ہے آپ کے گھروں کے اندر این جی اوز داخل ہو چکی ہیں اور یہ این جی اوز کوئی انسان دوست کی تنظیم کے نام پر کوئی خواتین فاؤنڈیشن کے نام پر کوئی جناب علی حقوق انسانی کے نام پر یہ اور ایک بدھ مت کی این جی اوز برما سے آ چکی ہے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں ان کا کام کیا ہے تو میرے دوستوں قادیانی اب این جی کی طرف پلٹ چکے ہیں اور بات سنو تحقیق کر لو علماء رات بھی اتحاد کا اعلان کر رہے سٹیج بھی متبرک علماء ہر عالم آتا ہے اتحاد کی بات کرتا ہے باہر جاتے ہیں اتحاد نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا مولانا سنیے کہ ہر N G O Qadiani N G Os نے جو آدمی خریدے ہیں وہ اس علاقے کے مذہبی رہنماؤں کے قریب بھی میرے پاس تو بکر کے ثبوت موجود ہیں آئین جمع مردہ حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی اگر ناراض ہوتے ہوتے رہے میرے پاس موجود ہے ثبوت آپ بھی تحقیق کر لو جہاں سٹیج پر آتے ہیں اتحاد کا نام گھروں میں جاتے ہیں اختلاف ہوتا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ خوشامدی ہیں ٹیسیاں کرتے ہیں ہم نے کھڑی بات کرنی وہ پڑتے ہیں ورکر رضاکاروں کے اس وقت رضاکاروں کے اس وقت احترام باقی نہیں رہا مولانا جالندری اور مولانا غلام غوث ہزار بھی جیسے قائد نہیں رہے رضاکار مرتے ہیں رضاکار جناب علی اپنی قربانیاں دیتے ہیں اور آگے ان کی جو ہے بات نہیں ہوتی رہ گئی اب آخری بات میں کرتا ہوں میں نے ایک بات کہی تھی کہ مرزا خود مرزا کو جھوٹا سمجھتے ہیں میں نے اسی بات سے کہا ذرا انٹرنیٹ چلا دو ان تک میری بات پہنچ جائے ہم ایمان کی گہرائی سے مرزا غلام احمد اور مرزیوں کو کافر سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں اور میں ایک بات کہتا ہوں مرزا مسرور تک مرزا کو جھوٹا سمجھتا میرے پاس دلیل ہے مرزا مسرور جو اس کا پڑپوتا ہے وہ بھی اپنے دادا پردادا کو جھوٹا سمجھتا ہے آؤ میں بتاتا ہوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں ان کی ایک ایک ادا پر اپنا گھر تک قربان کرنے کو تیار ہوں اور اسے فخر سمجھتا ہوں میری اماں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے یہ دلیل لے کے جاؤ کہ مرد وفات کے وقت آپ کا سر میری ران پر تھا علماء سے ہی سنا میں تو بے علم آدمی ہوں مگر یہیں سے لیتا ہوں اس وقت تھا کہ میرے بھائی عبد الرحمان ابن ابو بکر تشریف لائے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی آپ کی نگاہ گئی میں نے پوچھا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے رضامندی کی تو میں نے مسواک لے کے اپنے دانتوں سے نرم کی آپ کو دی آپ نے مسواک کی اللہ رفیع کے اعلیٰ کہا اللہ کو پیارے ہو گئے کیوں جی منظر اسی طرح ہے اسی طرح ہے فرق تو نہیں کیونکہ میں علمی آدمی تو ہوں نہیں میں تو جٹک کا ہوں اور سنو مہدی میں بشیر احمد میں میں لکھتا ہے کہ نے اما سے پوچھا کہ ابا کی موت کیسے آئی مسیح موت کی وہ کہتے ہیں پہلا دس آیا کھانا کھاتے ہوئے پھر یوں آیا پھر یوں آیا پھر میں نے وہیں اینٹیں رکھ دی رات کو گرا سر پٹی میں لگا ٹٹی میں دھک پس تو میں نے گھبرا کے پوچھا کیا ہو رہا ہے اس نے کہا وہی ہو رہا ہے جو میں کہا کرتا تھا وہ کیا کہتا تھا مولانا ثناء اللہ کے مقابلے میں کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مرے گا حیضے کی یا تعاون کی موت سے مرے گا اتنے میں اس کا سوسر میر ناصر نواب آیا اس سے کہتا ہے حیات ناصر میں یہ بات موجود ہے کہ مرزا صاحب مجھے وبائی حیضہ ہو گیا اور اس کے بعد اگلے دن دس بجے تک کوئی بات نہیں کی مر گیا مرزیو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جس سے میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے مجھے وہ موت دے دے تم بھی کہو آمین اور مرزیو اگر تم مرزا کو سچا کہتے ہو تم بھی یہی بات کہہ کے کہو جی میں مرزا مرے میں ایسا زہر کا پی بھی لیں گے مرزا یہ بات نہیں کہہ بھائی بات کہہ لیں گے مرزا جی؟ میرا چیلنج ہے مرزا مسرور تک آئے میرے میدان میں کھڑا ہو میں اپنی اولاد کو لے کے کھڑا ہوتا ہوں میں دعا کروں گا کہ آؤ یا اللہ مجھے وہ موت دے دے جو میرے آقا کو اس دنیا سے تشریف لیتے ہوئے جو الفاظ تھے اور تم بھی کہہ دو کہ تمہیں وہ موت دے دے اگر تم مرزا کو سچا سمجھتے ہو گی جس طرح مرزا مرے میں کہنا چاہتے مانگو تو دعا کہ اللہ غلام حسین آمین اس کے پیچھے <laughs> دوسری بات اب حکومت سے بات کرتا ہوں یہ ملک قربانیوں سے بنا ہم نے بنایا میں اس دور کا آدمی ہوں جس نے قافلے چلے میں اس دور کا آدمی ہوں جب پڑی ہوئی لاسیں کفن چھوڑی ہمارے قافلوں پہ حملے ہوئے میرے کانوں میں آج بھی میری ماں بہنوں کی چیخیں گونج رہی ہیں یہ انہوں نے نہیں لیا تھا یہ تو اخنڈ بھارت کے ہم ہی تھے یہ قربانی ہمارے علماء کی ہماری ہم نے یہ اسلام کے لیے لیا تھا ورنہ خدا کی قسم وہاں مار مار کر کے ہم ہندو کو گھروں میں داخل کرتے تھے مجھے اب بھی یاد ملک لیا اور تم نے ان کے حوالے کر دیا اکھنڈ بھارت کے کو حکمرانوں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ قادیانی تمہارے بھی دوست نہیں تمہارے بھی دوست نہیں ملک کے بھی دوست نہیں اسلام کے تو وہ باغی ہیں اور پھر تم نے کلیدی آسامیوں پہ بٹھا رکھے اس ملک کے حالات خراب کر رکھے اور قادیانی مرزا غلام احمد کو محمد رسول اللہ سمجھتے ہیں کلمہ اس کا پڑھتے ہیں حکمران نہ ہو آؤ کھلی عدالت میں میرے اوپر مقدمہ چلاؤ اگر میں ثابت نہ کر دوں کہ مرزا غلام احمد کو یہ محمد رسول اللہ مانتے ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں ان کی کتابوں سے یہ اکھنڈ بھارت کے حامی ہیں یہ برطانیہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں اگر میں کھلی عدالت میں یہ ثابت نہ کر دوں تو چناب کے پل پر مجھے گولی مار